حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے رو برو ہوتی ہے لہذا کنکریاں نہ چھوا کرے سننے ابو داود حدیث نمبر 945